حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے نکلے جب میں پہنچے تو عمرے کا احرام باندھا تھوڑی دور چلے تو انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں بیت اللہ سے روک نہ دیا جائے پھر فرمانے لگے اگر مجھے روک دیا گیا تو میں ویسے ہی کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا تھا پھر فرمانے لگے واللہ اس مسئلے میں حج اور عمرہ برابر ہی ہیں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج کا احرام بھی باندھ لیا ہے پھر چلتے رہے حتیٰ کہ جب مقام قدید میں پہنچے تو وہاں سے قربانی کا جانور خریدا پھر پہنچے تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھتیس